اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے ہم کسی بات کریں اس سے جو پالنی میں بچہ ہے